ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا دیکھا آپ نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا پھر فرمایا اے عائشہ عزت والے رزق کا احترام کر یہ جن لوگوں کے پاس سے چلا جاتا ہے دوبارہ ان کے پاس نہیں آتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو تریپن